حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے ازان اور اقامت کے بغیر سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اڑتالیس